الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له أعوذ بالله السميع العليم من من الشيطان الرجيم ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتيوا الله والرسول لعلكم ترحمون بچ جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسالم نا مغفرتم رب کم اور تیز دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف وہ جنت انگ سماوت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے وہ عزت للمتقین جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ ان لگ ان رائے ذرا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی ون کائے اور پی جانے والے ہیں غصے کو ولا پینا اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو اللہ تعالی محبت رکھتا ہے نیکو اور محسنوں سے نوی نئی راسالو اور غلم انفسهم اور متقی وہ ہوتے ہیں جو جب کبھی ان سے کوئی بے حیائی کی حرکت ہو جائے یا اپنی جان پر کبھی ظلم کر بیٹھے ذکر اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں فسٹ فرور جنوب جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ میں اکثر غروب اور اللہ کے سوا گنا معافی کون کر سکتا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے ضد نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں مغفرت یہی لوگ ہیں جن کی جگہ ان کے رب کی طرف سے معافی ہے تجری من لنہار خالدین فیہا اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے ہوں گے وہ نعما اور بہتر ہے اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے والوں کا اجر اور مزدوری قد خلط میں قبل تم سنن دیکھانا تم سے پہلے لوگوں کے طریقے گزر چکے زمین میں چل پھر کے دیکھ لو اور غور کر لو کہ اللہ رب العزت کی باتوں کو جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا خاضہ بیان للناس یہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بیان ہے وہ حد اور ہدایت ہے وہ عزت اور نصیحت کی باتیں ہیں للمتقین پرہیزگاروں کے لیے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحزرون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سیدنا و سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر و سلام کے بعد نبی علیہ والسلام پر درود و سلام ہر وقت ہی باعث خیر و برکت اور بہترین عبادت ہے لیکن جمعہ کے دن بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا اور اس سال فرمایا ہے کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے اور پھر اس کی خصوصیات گنوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ ہی فرمایا تو اپنے اس بہترین دن میں جس کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درست پڑا ہیں تو ویسے بھی ہماری جمعے کے دن مجلس ہوتی ہے خطبے کی مجلس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں اور بار بار آپ کا نام آتا ہے اور یہ موقع بھی ہوتا ہے درود پڑھنے کا اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کے صرف رسم و نہیں سمجھنی چاہیے ہر لمحے جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو پوری محبت الفت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں من صلی واحد صلی اللہ علیہ عشر جو شخص میرے لیے ایک بار اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا کرتا ہے درود بھیجتا ہے مجھ پر اللہ رب العزت اس پر دس بار رحمت نازل کرتے ہیں اور امام الانبیاء نے شان فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہے عروج ہو سستی ناک جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور اسے مجھ پر درود بھیجنے کی توفیق نہ ہو اس لیے اس معاملے میں سستی برتنا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا اس کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت کما إبراهيم ابراہیم وانا حمید اللہ بارثالہ محمد کما بارکانہ ہمارم کے بعد انسان دنیا میں جیسا کہ اللہ کے رسول نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی تکرار کے ساتھ بیان فرمایا اور ہم بھی آپس میں یہ مسئلہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اپنی نجات کے لیے آیا ہے کہ کسی طریقے سے ایسی زندگی بسر کرے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بن چکا ہو کامیاب زندگی سستی ہے کامیاب زندگی سستی ہے کہ دنیا سے نکلے موت آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نجات کا پیغام ملے جنت کا پیغام ملے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے یہ کامیاب زندگی ہے ہمارے فاز وما سامان جو ہے متاع الغرور سب نے مرنا ہے سب نے مرنا ہے مرنے کے بعد سب کا مکمل حساب کتاب چکایا جائے گا کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا دنیا کا ساز و سامان دنیا کا جتنا کچھ بھی انسان کے پاس ہے سب کا سب دھوکے کا سامان ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے واقعی کام آئے گا کام آنے والے تو اعمال صالحہ ہے انسان عامل یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جلدی کرو جہنم سے بچنے کے لیے نیک اعمال کماؤ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ رب العزت سے حصول مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے بخش حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دو سب کو معلوم ہے کوئی شخص اس بات سے راشن نہیں ہے کہ بشری تقاضوں کے پیش نظر اس کے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں انسان گناگار ہے اور یہ بات بھی کسی کی وجہ سے یہ نہیں ہوگی کہ اگر اللہ رب العزت ہمارا حساب لینے لگ جائے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکے کوئی راستہ باقی نہیں ہے نہ سوائے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کر کرنے کے اللہ رب العزت سے اپنے گروہوں کی صفائی کی درخواست کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ اس کائنات میں ساری کائنات میں سب سے مقدس ترین سب سے تاکیزہ جگہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت ہے اس سے زیادہ پاکیزہ اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ صاف شفاف اس سے زیادہ مؤثر اور خوشبودار جگہ کوئی نہیں ہے سب سے بہترین جگہ سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ جگہ اللہ رب العزت کی جو اپنے بندوں کے لیے بنائی ہوئی جنت ہے وہ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جنت الفردوس جنت الفردوس وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے جسے جنت کی ساری نہریں بہتی ہیں اور اس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے اس قدر جو مقدس مقام ہے جنت جس کے حصول کے لیے ہم محنت کرتے ہیں جس میں پہنچنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کے حضور ساری ساری زندگی سجے کرتے ہیں رسول کرتے کرتے اور قیام کرتے ہیں اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تیز دوڑ لگاؤ جتنی جلدی ہو سکے اس لیے کہ یقین نہیں ہے اعتماد نہیں ہے کب سانس نکل جائیں گے کب انسان دنیا سے نکل جائے گا اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی یہ سمجھنا کہ کل کر کرنے میں پرسوں معافی مانگ لیں گے چوتھ معافی مانگ لیں گے یہ بہت بڑی رسمت اور دے وقت ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن ہے جب میں سارے ہوں علاقہ تم ان رب کے جتنی جلدی ہو سکے اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو کائنات کی سب سے مقدس اور سب سے متحر اور سب سے پاکیزہ جگہ جنت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے تیاری ہوتی ہے اور مسجدوں میں ہوتی ہے یہ اللہ کے گھر ہے یہ اللہ کی جنت کے دروازے ہیں یہاں تیاری ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے اور اس کا کیا عالم ہے یہاں کسی وجہ اور سروید آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ساتھ خاص ہو کے استنجا کر کے غسل کر کے وزو کر کے سب نسل میں آ سکتے ہیں جب دنیا کے اندر دروازے جو جنت کے ہیں ان کا یہ عالم ہے جنت کا کیا عالم ہوگا جنت اور فردوس کا کیا عالم ہوگا وہاں کوئی میرے سو پریڑ آدمی کیسے جاتے ہیں لیے یہ بات فیصلہ شدہ ہے کہ جنت میں کوئی مجھے سو پریڈ آدمی نہیں جائے گا تمام کے تمام پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ جائیں گے جنت میں اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ گناہ سارے کے سارے لذاستیں اور فریدیاں ہیں کوئی گنا تاج نہیں ہوتا ہر گنا نجاست ہے ہر نیکی پاکی ہے اور ہر گنا نجاست ہے جی تو ایک نجاست ہے اور بدبودار نجاست ہے چگنی بھی نجاست ہے حرام خوری بھی نجاست ہے کفر بھی نجاست ہے صرف بھی نجاست ہے اللہ نے ہمارا مسئلہ میں محسوس جیسے لوگ نجس سے تمیز ہے تھوڑا گربھن مسجد الحرام بعد آ نہیں آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ سکتا کسی کافر کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ پاک جگہ ہے اور کافر پلید ہوتا ہے اور ہر گنا پلیدی ہے اور ان کو صاف کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں صفائی کے لیے یہاں آتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ صاف کر دیتا ہے کہ آپ سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان ایک سے وضو کرتا ہے سانس دیتا ہے تو اللہ کبھی حاکم کے اس کے ہاتھوں کے گنا معاف کر دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں حتیٰ کہ نافنے کے نیچے سے بھی گنا نکل جاتے ہیں منہ ہوتا ہے کہیں سے گنا پاس ہو جاتے ہیں پورے کا پورا انسان رجوع کے ذریعے اللہ کمرہ کے لیے اس کو شریر گیا معاف کر دیتے ہیں اور نماز اور عبادت اس کی بلندی درجات کا باعث ہوتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنا آسان سا معاملہ ہے یہ سبیرہ گناہ ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے انسان کی اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں ہے یہ جو ویسے بھی ہو جاتے ہیں انسان سے انسان کو اپنے پر قابو نہیں رہتا وہ گنا اس سے مراد ہے قرآن حکیم میں بھی اس کی وضاحت ہے حدیث رسول اللہ بھی اس کی وضاحت ہے جو سبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سبیرہ گنا معاف کر دیتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے منصوبے بنا کے سوچ سمجھے کیے جاتے ہیں سال سال بندہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں فلاں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ بنا اسی طریقے سے جیسے منصوبے بنا کے کیے جاتے ہیں ان کی معافی کے لیے منصوبہ بنانا پڑتا ہے سوچنا سمجھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے العزت سے معافی مانگنی پڑتی ہے بات دور میں نکل جائے میں احتساب سے کہ انسان اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے اگر کسی کو یقین ہے تو موت آئے گی اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اگر کسی کو یقین ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے بعد حساب کتاب ہوگا ان مائنگ جنت ہو رہا النار یہ جنت ہے یہ جہنم ہے تو اس کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اس کو جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے اگر وہ شخص دنیا سے پاک ہو دینا گیا دنیا سے صاف ہو دینا گیا جنت میں خریدی کے حالت میں نہیں جائے گا اس کو وہاں صاف کیا جائے گا اس لیے اپنے گروہوں کی صفائی کے لیے اپنے وجود کو جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے چار نعرے ہیں چار طریقے ہیں صفائی کے جس کا جی چاہے جس کا جون سا جیتا ہے وہ راستہ اختیار کر لیں صفائی کا اور اچھی طرح ذہن میں رکھا کرے یہ چاروں طریقے اچھی طرح ذہن میں رہنے چاہیے ان میں سے سب سے آسان طریقہ اور سب سے پہلا طریقہ جو کسی انسان کی نظر سے روبے نہیں ہونا چاہیے وہ توبہ کا طریقہ ہے وہ توبہ کا طریقہ ہے یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مہربانی اور اتنی بڑی رحمت ہے تو اس نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا جو بھی اللہ رب العزت کے دربار میں آ کے ایک بار سر اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ سسونی کے ساتھ جیسا بھی جنہیں کیا ہوا ہو سب کو پوری کر کے اللہ سے توبہ کر لے اللہ تاکہ کے آپ فرما دیتے ہیں اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج نشے کی جائے سے تمہیں نہیں ہو جائے گی جس سے سورج نشے کی بجائے مغرب سے تمہیں ہو گیا اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا اور جس سے انسان کی موت کے آسار ظاہر ہو جائیں گے اس وقت اس انسان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے اور اتنا شاندار دروازہ ہے اتنی شاندار مار ہے جیسے کس میں ہوتا لگا لیتا ہے بل اسی طرح کاٹس ہو جاتا ہے جس طرح اس دن کاٹ جس نے اس کی ماں نے جنم دیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خطان خیر الخطائی مطلب آدمی کا ہر بیٹا خطا کار ہے آدمی کا ہر بیٹا گنہگار ہے کوئی نہیں ہے جو گروہوں سے بچا ہوا ہو انبیاء کرام معصوم ہے ان کے سوا ہر شخص گنہگار ہے لیکن بہترین

سزا لوگوں کے لیے ہے برا کرتے ہیں فوراً ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں پشمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں آ کے اپنے گروہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہمیں معاف کر دیتا ہے میں نے کچھ تو لگی گیا منصوبہ نے سہی آتے الگ ہزار لگی ہم کو سار لو لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے جو زندگی بھر گناہوں میں لت پت رہتے ہیں اور اپنے کیے پر اصرار اور تکرار اور ضد کرتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے تو چیز سے چلاتے ہیں یہ تو فرعون کا راستہ ہے آج آنے وقت آسن کا قبل وقت کا نظر مستبین ہم توبہ کرنے لگے ہیں ہمیشہ پوری زندگی تو فساد میں مبتلا رہے اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی مرتے وقت جیسے توبہ کرتا ہے موت کے آسان نظر ہونے کے بعد بے شخص کرتا ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے اسے دوسرے والا تو کوئی نہیں دیتا ہے سو کرے لیکن یہ فیصلہ اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے یہ فیصلہ اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بے قوی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے بسی تکامل کی وجہ سے شہرات نقصان آنے کی وجہ سے مقصد طور پر نافرمانی کر بیٹھتا ہے فور اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی نگرانی نہیں مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فور اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیتا ہے اللہ چما کے ہی اسے معاف فرما دیتے ہیں وہ نبہ یا فاحش وی ہوتے ہی وہ ہیں جب ان سے کوئی بے کی ہر کے سرزد ہو جاتی ہے یا اپنی جان کو کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں نہ کروں اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یاد آ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی نگرانی ہے مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فرسٹ ٹائم فرو لیکن بہن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں میں فلم کروں بہ اللہ میں وہ یاد رہے اللہ کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا سید محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی عمل ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں سے پاک کر دیتے لیکن ان میں سرے صرف تین اعمال ہیں ایک اسلام قبول کر لینا اسلام قبول کر لینا کلمہ تجربہ مان لینا جانتے ہیں صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسی گزار رہے تھے لیکن مولا کریم نے کتنا کرم کیا کسی کو بکر بنا دیا کسی کو فاروق بنا دیا کسی کو عثمان غنی بنا دیا کسی کو علی المرتضیٰ بنا دیا کسی زندگی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے دنیا کو دی دنیا کے ذہن میں کر دی کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو انتظام کے ظاہریت کے زمانے کے یاد کرتا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے محل کر دیے ایسا ہی ان کے دفاتر سے بھی صاف کر دیے دنیا نے ان کو خبر دے دی کہ تم نے الہ الا اللہ محمد الرسول کا لیا دل سے ابوبت سل جن عمر سل جن عثمان سل جن علی جن جنتی سب کے لیے یہی قانون ہے سب کے لیے یہی نظام ہے سب کے لیے یہی قانون ہے وہ بھی سچے دل سے جن کر لے ستر وقت سے روڑا ہو اسی سے رونا ہو اللہ صلاح کے میں نے صاف کر دیا بالکل ایسے ہی طریقے سے بھی ایسا ہی الگ ہے تو ہم بھی ایسا ہی عمل ہے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ تو کی جد بنا کرنا قبل توبہ اگر سچے دل سے کی جائے سچے دل سے صحیح طریقے اور طریقے سے توبہ کی جائے تو صاحب کا سارے گناہ اٹھا کے کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں اس لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آئی اللہ جی نام ہنو تم اللہ توبہ تن سنہا اثار ابن تمہیں یہ کفران تم سیاحت تمہیں سنت تم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إيمان والو جلدي جلدي توبة کر لو اور خالص توبة کرو سارے دوے چھوڑ دو سارے دوے چھوڑ دو ایک دو چھوڑنے سے بات نہیں بنتی یہ وعدہ کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے بعد تیری فرم برداری کریں گے اور تیرے رسول کی فرم برداری کریں اچھا رب کو میں ہے آج اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ کا نخا کے تمہارے سارے گناہوں کو پردہ ڈال دیں معاف کرنے سے بڑی بات ہے پردہ ڈال دیں کسی کو پتا نہیں کرنے کہ تم نے کچھ کیا اور تمہیں معاف کر دے اور تمہیں باغات میں داخل کرے جنت میں داخل کرے اس دن جس پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا اکیلا نہیں چھوڑے گا ان کی دستگیری کرے گا ان پر رحم فرمائے گا اللہ الحاکمین ہم ابھی توبہ کرنے والوں نے اسے بنا ہے تو سالی لکھ کے دروازے میں چل رہی ہے ہر شخص کے کمرے میں چل رہی ہے ہر شخص کے گھر میں چل رہی ہے جس کا جب پیتا ہے اس میں جو لگائے لگایا اتنا ایمانداری سے بتائیے ہم لوگ سب اتنے ایسے ہیں جتنے سال غور کرتے ہیں جو زندگی میں کتنے پاپ کما چکے ہیں کتنے سہ کاریہ کر چکے ہیں سوچ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے کتنے ہیں ایک رسم بنی ہوئی ہے رام تھوڑا استعمال سے دوائی میں سوچی کہ اس نسل کا کیا مانا ہے اور کس لیے ہم یہ نسل دوہرا آ رہے ہیں جب تک رائے نہ صنہ ان میں ان کو میرے جان نہ کہے اللہ کے لیے یقین نہ رکھے اللہ نے پاکی پر یقین نہ رکھے سمجھ رہا ہے اللہ جانا کسی میں ضرور نہیں کرتا وہ پاس ہے ظلموں سے ظالم تو ہم ہے ہم نے ہی گناہ کیے ہوئے ہیں ہمیں جو نجی زندگی میں سزا ملتی ہے خاندانی زندگی میں سزا ملتی ہے گھریلو زندگی میں سزا ملتی ہے قومی زندگی اور بال اکاؤنٹ سزا پر جو ہمیں سوائیں مل رہی ہے یہ ہماری چکی کا نتیجہ ہے اگر ہم نے معافی نہ مانگی اس نے سار نہ کیا توبہ نہ کی تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا اس کا تو کر کے ہم کھڑے ہوتے لیکن کیا کسی کی توجہ ہے اس طرح اس نہر کو ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں اور ایک اور نہر بھی ہے اس میں بھی نہا کے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے یہ نیکیوں کی لہر ہے نیکیوں کی لہر ہے کی لہر ہے کبھی انسان سوچ کہ تو گنا ہوا تھا فلاں گنا ہوا تھا ایک طریقہ تو اس سے نکلنے کا یہ ہے اس کی سزا سے اس کے اندازے سے بچنے کا یہ ہے کہ توبہ کر لی جائے اور اس سے بھی بہترین طریقہ جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ نیکی کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیں اس کے پیچھے روٹی لگا دو فرمایا اللہ رب العزت ریا تم اس پر آتا تر فیم نہارے وزن فمل نہیں امن حسنا تم حضر یہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح شام دن رات میں نمازیں رکھی ہوئی ہے انہیں کام کیا کرو اس کی وجہ کیا ہے امن حسنا تم حضر سیات وہ جو صبح شام دعا کرتے ہو اللہ رب العزت نیکیوں کی وجہ سے نمازوں کی وجہ سے گروہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ انسان ان کے ذریعے اپنے کروا لے یعنی جن جن کا گرو آپ کروانے کہ فلاں گنا ہوا تھا اس کے لیے یہ لے ہے فلاں گنا ہوا تھا اس کے لیے یہ ہے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور نصیحت کی اپنے لحاظ کی محبوب اور پیارے دو صحابیوں کو حضرت تو گزر گفتاری اللہ کا عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بغت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت کی سمجھ بنی ہوئی ہے ابھی ذرا پانی کو بھی غلام الانبیاء نے فرمایا تھا تیرے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں یا تیرے پسند کرتا ہوں حضرت محاذ بن فلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی محبت ہے محمد ارے آج میں تو اسے محبت رہتا ان دو اپنے محبوب صحابیوں کے غلام الانبیاء نے وسیعت کی جو ہم سب کے لیے اتق اللہ ہے تم آ بندر جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو رات میں کر ہوتا کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو تب وہ نیکی اس برائی کو لٹا دے گی بالکل جیسے دیوار کے دھبا لگ جائے تو رون کے ذریعے رنگ کے ذریعے اس کو لٹا دیا جاتا ہے اس کو بھی نہیں ہو تو یہاں تو گندگی لگی ہوئی تھی صاف کر دی جاتی تو پورے جیسے صفائی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان کی بھی صفائی ہو جاتی ہے نیکی کر لو تو برائی صاف ہو جاتی ہے وقت میں کنیا ہے سہولت ہے برائی کے پیچھے نیکی لگا دو کسی کو چوری کیا تو اس کے لیے خیر بھی کہہ دو کسی کے ساتھ میں جاتی ہو گئی ہے کسی کو پکڑ مار دیا ہے تو اس کے لیے تو بڑا کام بھی کر دو کسی کا حق دبا لیا ہے تو کبھی وہ سے اس کو دے بھی دو تاکہ وہ جو اس کے زخم لگے ہوئے ہیں وہ مٹ جائے کبھی اللہ کی زخمانی ہو گئی ہے تو سر کرو زندگی بھر اس کو یاد رکھو کہ برا ہوا تھا دونوں نہیں جنہوں نہیں اللہ حکم حاکم معاف کرنے والا ہے تو دوسری بہترین لہر ہے جس میں انسان نہا کے اپنے آپ کو پار کر سکتا ہے جنت میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے اور ایک تیسری لہر بھی چل رہی ہے نہاتے ہم سب ہیں اس میں سے لیکن فون سنج کر نہیں پارٹی حاصل کرنے کے لیے نہیں یہ تو لہر ایسی لہر ہے جو کسی ہوتے کھا رہے ہیں لیکن کسی کو ہوش نہیں ہے کہ ہوتے کو دیا آپ کو پاس پاس کرنے کوئی مصیبتیں اور مشکلات کی لہر ہے مصیبتیں اور مشکلات ہیں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہے اس لیے کمال کا فیصلہ ہے کوئی انسان مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا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 یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا ہے بندہ مومن مصیبت اللہ کی طرف سے پہلے رحمت بن جائی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے مصیبت میں صبر کرنے والے اللہ رب العزت سے حاصل کرم کرنے والے کھوتے کم ہیں پاسے زیادہ ہیں کھوتے کم ہیں پاسے زیادہ ہیں مصیبت ہر ہم میں آتی ہے لیکن جیسے صبر کرتا ہے وہ مصیبت کی وجہ سے یہ سامان دم کرواتا ہے اس کے میں خبر کر کے اللہ تعالیٰ سے جو اگر لیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی کیا چھوٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ لیا میں ان کے یوگدان کہا رہے ہوں سلامات ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہے تو کی ہم میں اصل ہمارے پاس یہ لوگ ہیں جو مصیبتوں کے لیے ثابت کے بھی رہتے ہیں اور سبر کر کے اللہ رب العزت سے اگر طلب کرتے ہیں مصیبتوں کے لیے جو انسان کے گرہ جڑتے ہیں انسان پاس ہوتا ہے انسان کے درجہ بلند ہوتے ہیں انسان جنت میں جانے کی کارن ہوتا ہے کون ہے ہے کسی مصیبتیں نہیں آتی اور کون خوش نصیب ہے جو مصیبتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے صحیح رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی شہر ہے ادب اندر میں كله له خير وليس خیر مارا نہیں چاہیے موبن کا معاملہ بڑا عجیب ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے إلا نہ كله له خیر اس کا ہر کام اس کے لیے بڑھائی ہی لاتا ہے خیر ہی لاتا ہے بہتری ہی لاتا ہے یہ کبھی نقصان نہیں ہو سکتا مومن کبھی نقصان نہیں ہو سکتا نئی نہیں چاہیے اور یہ امتیاز یہ خصوصیت صرف مومن کی ہی ہے یہ پانچ سے ہمیشہ مومن ہی بچتا ہے ان احسابط سے سر رہا ہوں اراف کا خیر کوئی رومت ملے کوئی آرام ملے کوئی سکھ پیار ملے کوئی سہولت ملے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے نمک بھی استعمال کر لیتا ہے اللہ کے اگر بھی لے لیتا ہے نے ثابت ہو کر رہا سب اراف کا خیر اگر کوئی مصیبت آئے دکھ آئے تنگی آئے مشکل آئے تو صبر کر لیتا ہے اور صبر کے ذریعے اللہ رب سے اجر پا لیتا ہے جاتا ہے کھاتا ہوں تو یہ تیسرا بہترین راستہ ہے جس کی بدولت انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو پاس صاف کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں خان کو توڑ سکتا ہے کہ اللہ کے لائے کے لیے کی جنت میں جانے کے قابل اور جس سے تینوں راستے یہ تینوں جانے ضائع کر تینوں موقع ضائع کر لیے یہ فیصلہ تو اسی اسی طرح قائم ہے جنت میں تو کتنی آدمی نہیں جائے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم فرمایا صحیح بخاری کی ہمیں کبھی صحیح خوبی کا ہے نسل فلموں میں میرے نظمار لوگوں یہ حدیث کسی وقت لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے امام اللہ کا یہ فرمان کبھی نہیں بھولنا چاہیے نسل فلموں میں اللہ ہے ایمان کی باتیں کافروں بات رہی ہے محمد ذہنوں سے خلاق پا جائے گی نجات پا جائے گی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہنمی نہیں فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہنی نہیں ہے جہنم سے بچ گئے ہیں اب اگلا کام جن میں جانے کا ہے سمجھ بہن اور بننا جنت اور دیگر کے درمیان ایک بڑا پل ہے اس پل پر روک لیے جائے اس پل پر روک لیے جائیں گے سوچ تو سویدھا جو ہند مغالم کالت بین ہوگی نہ پھر عدالت انصاف قائم ہوگی تو جو ہیں ان کا کے ساتھ لے کے دیا جائے اسی لیے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جی حدیث میں احساس فرمایا کہ لوگوں موت آنے سے پہلے پہلے قیامت آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات صاف کر لو ایک دوسرے سے معافیہ مانگ لو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات درست کر لو کہیں ایسا نہیں ہو کہ بہت بہت جائے جہاں کوئی پیسہ پائی نہیں ہوگا جہاں کوئی پیسہ پائی نہیں ہوگا لیکن انصاف ضرور ہوگا اور اگر ظالم کے پاس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا مطلب کچھ نہیں ہوگا پھر ظالم کی نیکیاں لے کر مزدور کو دی جائے اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا پھر مزدور کے گناہ اٹھا کے ظالم پر ڈال دیا جائے گا پہلے پروانہ یہ لیا ہے جہنم سے خلاسی کا پھر لوگوں کے گناہ کٹھے کر کے اس وقت جہنم میں جائے گا اس سے بڑا بدرسیب کون کتنا بدرسیب ہے کہ لوگوں کے گناہ اٹھا کے یہ ہمیں نہیں آ جا رہا ہم چار منٹ ملک آ جاتی ہے اور آ رہی ہوں گے ضرور ہوں گے فلا وہ لوگوں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کسی سے گمراہ کر رہے ہیں کتنے میں تصویر ہے کیا اپنے گنا نہیں کھائیں گے اور جن کو ظلم کر رہے ہیں جن کو اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو گناہ نہیں اٹھائیں گے اپنے ان کو گنا اٹھا کے جہنم میں چلے جائیں گے کتنا بدترین میں اٹھانے والے ہوں گے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پر روک لیے جائیں گے دنیا دنیا ہم میں جو میں تعلق میں سم دنیا دنیا میں بہت دنوں کیا دیا جائے گا ہت یا گا بل بدیز کے لفظ ہے جب صاف کر دیے جائیں گے پاک کر دیے جائیں گے سر میرے لیے مشکل جیسا کہ میں نے پہلے کیا ضرورت میں کوئی پلیز نہیں جائے گا غیر محنت غیر مقدس اور غیر جنت میں نہیں جائے گا پانچ پاک کر کے لوگوں کو جہنم میں جلد میں بھیجا جائے گا اگر کوئی شخص دنیا سے بات صاف ہو کے گیا ہے تو ہے اگر یہاں سے بات صاف ہو کے نہیں گیا یہ تینوں لہریں ضائع کر رہی ہیں تو پھر وہاں اس کی صفائی کی جائے گی اور جس کا یہاں صاف ہوا معاملہ اس کو جہنم میں پھیل کے جہنم کی آگ کے ذریعے اس کو صاف کیا جائے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوست کا رکمان جو دوست کا لوٹا حرام کے بعد سے اگا ہوا ہے سب اور آدمی جہنم کی آج ہی اس کو صاف کر سکتی ہے اور کوئی صاف نہیں کرتی یہاں پھر اس کے پاس کر کے پھر ہم کو بھیجا جائے گا امام نبی علیہ فرمایا اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب ان کے جانچ ملے گی جنت میں جانے گی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کے راستے اس کو زیادہ جانتے ہوں گے جتنے وہ دنیا میں اپنے گھروں کے راستے جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے گھروں میں چل دیں گے تو میرے بھائیوں یہ چار نہریں ہیں چار موقع ہیں جو کسی کا بھی چاہے اختیار کر لے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں لڑکیاں کر کے اپنے گناہ صاف کروا لیں مصیبتوں کو استعمال کر لیں ان سے فائدہ حاصل کر لیں ان کے ذریعے اپنی صفائی کر لیں تو بڑا خوش نصیب ہے انسان چیزوں میں سے بہت سا راستہ بھی اختیار کر لیں اور جسے یہ راستہ اختیار نہ دیا تو تیسرا راستہ بڑا مشکل ہے آج کا راستہ ہے کا راستہ کیا مطلب ان صفائی کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بتائے اسی لیے حکم نے دیا ہے سارے لوگوں خیر ان میں جلدی جان لگا دو جلدی جلدی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو جلدی جلدی اللہ رب العزت سے اس کی مرفرت حاصل کر لو اور اس محنت میں جانے کی تیاری کر لو اس کی تیاری اسمانوں اور زمین کی طرح ہے اور مستقبلوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا سے نکالے اس حالت میں نکالے کہ ہم صاف ہوں جنت سے بچ چکے ہیں جنت میں جانے کے قابل ہو ہوا کہ اللہ بلّہ علیہ کے سبق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 کہ انسان کے پاس یہ چانس اور موقع ہیں جن سے فائدہ حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے لیکن موقعوں سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے موقعوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے علم چاہیے پتا ہو سمجھ آئے بندہ ہوشیار ہو انسان اخبار پڑے پتہ چلے کہ فلاں موقع مل رہا ہے شہر کے حاصل کرنے کا وہی حاصل کرے گا جس کو پتا نہیں چلے گا وہ کیسے حاصل کرے گا اس پتہ چلنے کا نام علم ہے اور علم ان مجلسوں سے حاصل ہوتا ہے نہ کتاب اللہ سورت رسول اللہ سنائی جاتی ہے انسان غفلت کا شکار ہے اللہ نے اس کی نفرت دور کرنے کے لیے اسے یاد دلانے کے لیے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے چند دن کے لیے انسان کو نصیحت کی جاتی ہے انسان اپنے کو نصیحت کرتا ہے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے یہ علم ہے اور اس علم کے ذریعے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے کیسے اللہ رب العزت کا بندہ بنانا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کی منفرت حاصل کرنی ہے علم کے بغیر تو انسان اندھا ہے اس کے راستے کا پتہ ہی نہیں اگر اگریکلچر فلم کے حصول کے لیے حرف نہیں رکھے گا تما نہیں رکھے گا دوڑ دوڑ کے نہیں جائے گا وہ تولا ہی دوڑ دوڑ کے نہیں کرے گا وہ علم لالچ کے ساتھ حرف کے ساتھ تما کے ساتھ دوڑ کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہی اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے لیے حرف کرے گا وہی اللہ سے معافی لینے کے لیے دوڑ لگائے گا اور علم کی بنیاد جیسے تک جیسے ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیاد علم ہے جیسے لاک رہے علم کی بنیاد تکیا ہے اخلاص ہے خسم ہے جب تک انسان اللہ لے جب تک انسان تکوانا اختیار کرے علم حاصل نہیں ہوتا وقت تک اللہ علیہ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید پڑھنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے کتابیں رکھنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ خبر کرتے ہیں وقت اللہ لوگوں اللہ سے درد ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ علم کو اللہ اللہ تمہیں علم دے دے گا تقوا کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا یہ علم کی مجلس ہے کہ تقوا اختیار کا کے اس مجلس میں آئے گا اسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا جسے علم حاصل ہوگا اسے ہی موقعوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ملے گی اور یہی نجات کی پر پڑے گا اس لیے موقع ضائع نہ کرے اور کون سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے علم کی کوشش کریں تو بندے کو سمجھ آئے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑا جو کیسے لے سکتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی لڑکی کے ذریعے بڑے سے بڑے دنیا سے کیسے نکل سکتا ہوں یہ علم کے ذریعے ہوتا ہے اور علم تقوی کی بدولت آتا ہے اللہ ہم سب کو تقوی کی تحفظ ارب بڑا تناسب دنیا حسینترت حسینت عذاب النار ربنا ربنا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنا بفضلك عن منكرات اللهم اللهم اللهم اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اشفنا بشفائك بدوائك مرضانا ومرضى المسلمين رب الناس واشف شافي لا لا لا شفاء شفاء شفاؤك يغادر سقما نعوذ برضاك من من سخطك وبمعافاتك عقوبتك وبك منك عليك كما على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من البخت والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البخت والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البخت والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا أحسنها إلا أنت